بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہمارا لیکچر نمبر سکس ہے آرڈنری ڈفرینشیل اکویشنز ہم پڑھ رہے ہیں اور میں ہوں جنید زیدی آج ہم نے ایک نئی طرح کی ڈفرینشیل ایکویشنز پڑھنی ہیں جس کو ہم آپ ابھی تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں ایکسپلین کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا ریوائز کر لیں کہ کیا کچھ پڑھا تھا لاسٹ لیکچر میں اس میں ہم نے ایگزیکٹ ڈفرینشیل ایکویشنز کو ڈیفائن کیا تھا اس کی کچھ کنڈیشنز بتائی تھیں اس کو سالو کرنے کے طریقہ کار بتائے تھے اور اس کی مدد سے ہم نے انیشیل ویلو پرابلمس بھی سالو کیے تھے اس کی کچھ ایکسرسائز بھی آپ نے کی ہوں گی اور امید ہے کہ پتہ چل گیا ہوگا کہ کون سی اکویشنس کن کنڈیشن میں کن صورت حال کے اندر ایگزیکٹ کہلاتی ہیں آج ہم وہ اکویشنس پڑھیں گے جو شاید ایگزیکٹ ایگزیکٹ نہ ہوں ٹھیک ہے اس کے لیے جو ٹیکنیکس ہم استعمال کریں گے اسے کہتے ہیں انٹیگریٹنگ فیکٹر ٹیکنیک اس کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں کون سی اکویشن ہوتی ہیں we will find out in few few minutes time let start today's formal lecture دیکھتے ہیں کہ ڈفرینشیل اکویشن جو ہم نے جہاں سے ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن کا آغاز کیا تھا وہاں پر ہم نے ایک لکھی تھی کیا اکویشن تھی ہمارے پاس M x y d x plus N x y d y is equal to zero یہ ایک ڈفرینشیل اکویشن تھی ہمارے پاس اس کے بعد ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ایم کا differential with respect to y برابر ہو جائے این کا differential with respect to x تو یہ اکویشن ایگزیکٹ کہلاتی ہے اگر یہ چیز نہ ہو اور اتفاق سے کچھ کنڈیشنز جو آپ کے پاس یہ پیچھے لکھی ہوئی ہیں partial derivative of M respect to y is not equal to partial derivate of N respect to x کون سی کرائیں گے آر نان ایگزیکٹ اکویشنس اب یہ اکویشن صحیح نہیں ہے ٹیڑھی ہے جب اکویشن ٹیڑھی ہو جائیں یا آدمی ٹیڑھا ہو جائے تو کوئی طریقہ کار استعمال کرتے ہیں کوئی اس کو خدا نخواستہ بیمار ہو جائے تو ہاسپٹل میں لے کے جاتے ہیں کوئی دوا دیتے ہیں تو اس کو سیدھا کیا جاتا ہے اسی طریقے سے ہم بھی ان ایگزیکٹ یہ جو ان ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن ہے یعنی کہ جو کہ وہ کنڈیشن سیٹسفائی نہیں کرتی ہیں ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن نہیں ہے ان کو ہم چینج کریں گے کسی چیز سے ملٹیپلائی کریں گے اور جس چیز سے ملٹیپلائی کریں گے اس کو ہم انٹیگریٹنگ فیکٹر کہیں گے تو اس اکویشنس کو نان ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن کو کنورٹ کریں گے ایگزیکٹ ڈیفرنشیل اکویشنس میں دیکھتے ہیں ان طریقہ کار کو کیسے کرتے ہیں لیٹس ڈو اٹ اب جناب ہم کیا کرتے ہیں کہ we try to find out a function u x y ایک فنکشن ایسا ڈھونڈتے ہیں جس سے ہم اپنی ڈیفرنشیل اکویشن کو اگر ملٹیپلائی کریں تو ہماری ڈیفرنشیل اکویشن جو ہے ایگزیکٹ ہو جائے اور وہ جو کنڈیشن ہم نے وہاں لگائی تھی وہ کنڈیشنز ہم لگا سکیں اور ان کو ہم سالو کر سکیں اس کا کیا طریقہ کار ہے کیسے ہے یہ اس لیکچر کے اندر بتائیں گے لیکن میں آپ کو ایک بات پہلے سے وارن کرتا چلوں آج کی ٹیکنیکس ذرا سی مشکل ہیں ذرا سی مشکل اس لیے کہ شاید آپ کو اتنی آسانی سے اس کو رٹا نہیں لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کریں گے تو بڑی آسانی سے اس کو سالو کر لیں گے دیکھتے ہیں کیا چیز ہے اگر آپ دیکھیں یہاں پر تو میں نے کیا کیا ہے اسی کو یو ایکس وائی جو میں فنکشن ڈھونڈ رہا ہوں یا ابھی معلوم کروں گا کیسے اس سے میں نے اس کو ملٹیپلائی کر دیا اس سے جب ملٹیپلائی کیا پوری اس ڈفرینشیل اکویشن کو تو میرے پاس ایک لمبی سی ڈفرینشیل اکویشن بن گئی کیا اکویشن بن گئی u x y M x y d x plus u x y N x y d y وائیو ٹو زیرو یہ جناب جب یہ ڈفرینشیل اکویشن جو آپ کے پاس ہے اس میں کیا کرتے ہیں یہ جو یو ایکس وائی اگر یہ فنکشن آپ معلوم کر سکیں اگر یہ ایگزٹ کرتا ہو ٹھیک ہے نا بعض وقت یہ ایگزٹ نہیں کرتا ہوگا ہم دیکھیں گے کس وقت ایگزٹ نہیں کرتا یہ اگر یہ آپ یو ایکس وائی کسی صورت سے معلوم کر سکیں تو یہ کہلاتا ہے ایک انٹیگریٹنگ فیکٹر یعنی یہ وہ فیکٹر ہے جو آپ کی اکویشن جو کہ نان ایگزیکٹ ہے اس کو ایگزیکٹ میں کنورٹ کر دیتا ہے وہ فارمولے ہم اس میں لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آگے چلیں اب میں نے کیا کیا یہاں پہ یہاں پر میں نے آپ کے پاس ایک کنڈیشن لگائی کون سی کنڈیشن لگائی وہی جو partial derivative of M with respect to کیا تھا with respect to y should have been equal to partial derivative of N with respect to x لیکن اب آپ کے پاس ایم ایک بڑا فنکشن ہے یعنی پروڈکٹ آف ٹو فنکشن ہے یو کا بھی ہے اور ایم کا بھی اور جو دوسرا تھا پہلے این تھا this is a product of u and N تو اگر دونوں کو آپ ڈیفرینشیٹ کریں اور دونوں کا ڈیریویٹو برابر آ جائے یعنی یہ جو کنڈیشن لکھی ہے یہ کنڈیشن اگر سیٹسفائی ہو جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ماڈیفائڈ اکویشن تھی جو ہمارے پاس یو ایکس وائی کو ملٹیپلائی کرنے کے بعد حاصل ہوئی تھی تو وہ اکویشن اب ایگزیکٹ بن گئی ہے جب وہ اکویشن بن گئی ہے ایگزیکٹ تو کیا کریں گے جی آپ کو یاد ہے ایگزیکٹ ڈیفرنشیل اکویشن جب بن جاتی ہے تو اس کے اندر کنڈیشن سیٹسفائی ہو جاتی ہے ہم کیا کرتے ہیں جو ایف ہے ہمارے پاس ایک فنکشن ہم معلوم کرتے ہیں اس فنکشن کو ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کیسے معلوم کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ function partial derivative of that very function with respect to x is equal to M ٹھیک ہے یہاں پہ ایم کی جگہ پروڈکٹ ہے کس کا یو اور ایم کا اسی طریقے سے ہم آگے پروسیڈ کرتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کے لیے let see our example our slide next slide دیکھتے ہیں یہ ہماری ایک ایگزامپل ہے اور ایگزامپل بڑی سمپل سی ہے x square plus y x square plus y square minus x into d x minus y d y is to zero دیکھنے میں بڑی سمپل سی ہے اس کو چیک کریں کہ partial derivative of M with respect to y اور partial derivative of N with respect to x کیا آتا ہے ہم پروسیڈ کرتے ہیں آگے اور آپ دیکھیے گا کہ یہ جو اکویشن دی ہوئی ہے یہ ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن نہیں ہے نیکسٹ اسٹیپ کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں ہم نے اس کو چیک کیا اور ویریفائی کیا کہ partial derivative of M with respect y is not equal to partial derivative of N with respect to x تو اس سے ثابت ہو گیا پروو ہو گیا کہ یہ ڈیفرنشل اکویشن ایگزیکٹ نہیں ہے تو وہ طریقہ کار جو ہم نے پہلے اپلائی کیے تھے وہ یہاں پر اپلائی نہیں کر سکتے ہیں تو وی ول پروسیڈ فردر ہم اس کو انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کریں گے انٹیگریٹنگ فیکٹر سے ملٹیپلائی کریں گے اس اکویشن کو کنورٹ کریں گے ایکزیکٹ کو میں اور اس کے بعد پھر وہ پروسیس کو اسٹارٹ کریں گے تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارا انٹیگریٹنگ فیکٹر کیا آتا ہے میں نے یہ کہا کہ جی اس کا integrating factor one over x square plus y square آیا یہ کہاں سے آیا کیسے آیا ابھی نہیں آپ کو بتائیں گے بہت سارے سوال کرائیں گے کہ کیسے آیا آپ کے پاس ہم نے سپوز کیا کہ یہ ایک انٹیگریٹنگ فیکٹر ہے اگر اس سے ہم اپنی اکویشن کو ملٹیپلائی کریں تو ہماری اکویشن کیا ایگزیکٹ بنتی ہے یا نہیں بنتی اور ایگزیکٹ بننے کے بعد کیا ہم اس کو سالو کر لیتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ میں تھوڑی سی دیر کے لیے آپ کے پاس چھوڑ رہا ہوں ایک دو سیکنڈ ہے پانچ سیکنڈ ہے اس کو ملٹیپلائی کریں اپنی اوریجنل اکویشن کے ساتھ ٹھیک ہے جو بھی آپ کے پاس اکویشن دی ہوئی ہے ایم کے ساتھ بھی اور این کے ساتھ بھی ٹھیک ہے تو ایک ماڈیفائڈ فارم آف ایم آئے گی ماڈیفائڈ فارم آف این آئے گا وہ کیا آتا ہے وہ ہم اس سلائڈ کے اندر دیکھتے ہیں جی جناب نیکسٹ سلائڈ کے اندر ہمارے پاس جو نئی اکویشن آ گئی وہ اس میں لکھی ہوئی ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس one minus x over x square plus y square d x minus y over x square plus y square d y to zero تو یہ جو نئی اکویشن آئی یہ ماڈیفائڈ فارم ہے اس کے اندر ایم آپ کے پاس کیا چیز ہے ایم آپ کے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ٹرم ہے one minus x over x square plus y square ٹھیک ہے ماڈیفائڈ این جو ہے آپ کے پاس وہ کیا چیز ہے y over x square plus y square ٹھیک ہے جی اب اس کا partial derivative with respect to y and with respect x لے کے دیکھیں کیا جواب آتا ہے ٹھیک ہے آپ نے چیک کر لیا ہوگا اور آپ کے پاس یہ پروو ہو گیا ہوگا کہ جی یہ جو ہم نے کنڈیشن تھی ہمارے پاس ایکزیکٹلی وہ سیٹسفائی ناؤ اب اس نیکسٹ سلائڈ کے اندر جو آپ کو نظر آ رہی ہے ہم نے کیا کیا ہے x square plus y square سے ڈیوائڈ کیا اس کو اور کچھ تھوڑا سا الجبرائک مینیپولیشن کی ہے جو الجبرائک مینیپولیشن کے بعد ایک نئی اکویشن آئی ہے یہ سمپلیفائڈ فارم کے اندر ہے کیا لکھا ہوا ہے d x minus x d x plus y d y over x square plus y square is equal to zero یہ اس لیے لکھا ہے کہ تاکہ ہم اس کو ایکزیکٹ ڈفرینشیل میں یا ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن میں چینج کر سکیں اور اس کو ہم آسانی سے ریورس پروسیس لگا کے انٹیگریٹ کر سکیں دیکھیں ڈی ایکس کا انٹیگرل آپ کو پتا ہے کیا ہے ایکس ہوگا اور یہی چیز x d x plus y d y over x square plus y square اس کو آپ انٹیگریٹ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا نیکسٹ اسٹیپ کے اندر ہم نے کیا لکھا ہوا ہے differential of x minus half differential of x square plus y square is equal to zero اب اس کو اس اکویشن کو اگر آپ انٹیگریٹ کریں گے تو آپ کے پاس جواب آسانی سے آ جائے گا میں آگے چلتا ہوں دیکھیں کیا جواب یہی آیا ہے کیا جواب آیا ہے آپ کے پاس x minus log of under root x square plus y square is equal to k k کیا چیز ہے یہ وہی چیز ہے کانسٹنٹ آف انٹیگریشن ہے x minus log of under root x square plus y square is equal to k تو یہ دیکھا آپ نے کہ ہم نے one over x square plus y square سے جب ملٹیپلائی کیا تو یہ اکویشن ہماری چینج ہو گئی کس میں چینج ہو گئی ایگزیکٹ فارم کے اندر اور اس کو ہم نے سالو کر لیا تو یہ ہم نے ایک آسان سا سوال لیا تھا آسان سی ایک ایکسرسائز کی تھی کہ جس کے اندر ایک اکویشن جو کہ نان ایگزیکٹ تھی وہ کنڈیشن آف ایگزیکٹنس نے سیٹسفائی نہیں کرتی تھی اس کو ہم نے ٹرانسفارم کیا اور اس کو ہم نے انٹیگریبل بنا دیا اور انٹیگریبل انٹیگریبل بنانے کے بعد اس کو انٹیگریٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ جواب آ گیا تھا اب اس کے بعد چلیں اس کو فارملائز کریں یہ تو ہم نے ایک تکے سے one over x square plus y square لکھ دیا تھا آپ کو سمجھانے کے لیے لیکن یہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ہمیں انٹیگریٹنگ فیکٹر خود کیلکولیٹ کرنا پڑے گا ہمیں تو ایک ڈفرینشیل اکویشن دی ہوئی ہوگی ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ یہ ویریبل سیپریبل فارم کی ہے ہمیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ ہوموجینئس ہے ہمیں یہ پتہ نہیں ہوگا یہ ایگزیکٹ ہے ہمیں پتہ نہیں ہوگا یہ نان ایگزیکٹ ہے ٹھیک ہے تو جو ہم نے چیزیں پڑھی ہیں ان سب کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اپلائی کریں گے اور آخر میں ہم انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کرنے کی کوشش کریں گے جبکہ یہ اکویشن سیپریبل فارم میں نہ ہو ہوموجینس نہ ہو اور ایگزیکٹ نہ ہو اب یہ جو ٹیکنیکس ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کیسے پروسیڈ کرتے ہیں یہ جو ڈفرینشیل اکویشن ہیں ان کو سالو کرنے کے مختلف طریقہ کار ہیں اور یہ طریقہ کار ڈپینڈ کرتے ہیں کہ کس طرح کی ڈفرینشیل اکویشن آپ کے پاس دی ہوئی ہے ہمارے پاس چار مختلف کیسز ہو سکتے ہیں ان چار کیسز کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو let start the solution procedure اب سولوشن سولوشن پروسیجر میں نمبر ون کیس ون اب کیس ون دیکھتے ہیں کیا ہے اس کو ذرا غور سے پڑھ لیں کیونکہ یہ کافی زیادہ استعمال ہوگا اور یہ کنڈیشن اگر صحیح طریقے سے ہماری سمجھ میں آ گئی تو ہمیں سوال سالو کرنے میں بڑی آسانی ہوگی اس کو ایک دو دفعہ پڑھیں گے ایک دو دفعہ اسٹڈی کریں گے ڈسکس کریں گے میں پڑھ رہا ہوں when there exist an integral integrating factor u x a function of x only دیکھیں کیا کہا ہے کہ ایک انٹیگریٹنگ فیکٹر آپ نے معلوم کرنا ہے یا معلوم کیا جا سکتا ہے جو کہ خالی فنکشن آف ایکس کا ہے یہ کس کس صورت میں پاسبل ہے یہ اس صورت میں پاسبل ہوگا جبکہ آپ کے پاس یہ جو ہم نے ایک بڑا لمبا چوڑا سا ایکسپریشن ہے جب کیلکولیٹ کریں گے تو بڑا سمپل سا آئے گا لیکن partial derivative of M with respect to y minus partial derivative of M respect to x divide by N ٹھیک ہے curly M by curly y minus curly N by curly x divide by N is a function of x only یعنی اس کو اگر آپ نے کیلکولیٹ کر لیا اور کیلکولیٹ کرنے کے بعد خالی ایکس آیا تو ایک انٹیگریٹنگ فیکٹر یو ایکس ہوگا آپ کے پاس وہ کیا ہوگا وہ بھی ایک فنکشن آف ایکس ہوگا اور اس کا جواب کیا آئے گا اس انٹیگریٹنگ فیکٹر کا اس کو دیکھ کے گھبرائیے گا مت یہ بڑا سا لکھا تو ہے لیکن بہت چھوٹا آئے گا یعنی کہ جو بھی آپ نے ابھی کیلکولیٹ کیا تھا partial derivative of M respect to y minus partial derivative of with respect to x divide by N اس کو آپ انٹیگریٹ کریں اور اس کو ای e کی پاور میں لے کے جائیں یعنی exponential of of curly M by curly y minus curly by curly x divide by N یہ آپ کے پاس کیا دے گا یہ آپ کے پاس ایک انٹیگریٹنگ فیکٹر دے گا ڈیفرنشیل اکویشن کے لیے اس سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کی ڈیفرنشیل اکویشن جو ہے ایکزیکٹ بن جائے گی یہ ہمارے پاس کیس ون تھا یہ کیس ون دیکھنے میں تو ذرا مشکل سا لگ رہا ہے لیکن جب آپ دو تین دفعہ کریں گے دو تین دفعہ اپلائی کریں گے تو بڑی آسانی سے یہ لکھا جائے گا کر لی ایم بائی کر لی وائی مائنس کر لی این بائی کر لی x divide by N calculate کیا انٹیگریٹ کیا ای e کی پاور میں لے گئے آپ کے پاس یہ انٹیگریٹنگ فیکٹر آیا اس کو ملٹیپلائی کیا سیم پروسیس فالو کیا ٹھیک ہے جی آگے چلیں کیس نمبر ٹو دیکھتے ہیں now case number two case two میں کیا ہے ہمارے پاس when there exist an integrating factor u y a function of y only this happens only اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں دو تین سیکنڈ لگا لیں تو یہ چیز بالکل وہی ہے جو ہم نے فرسٹ کیس میں کی تھی لیکن اس میں ایکس کو ریپلیس کر دیا گیا وائی کے ساتھ اسی طریقے سے یہ جو آپ کے پاس بڑا ایک ایکسپریشن ہے اس کو بھی تھوڑا سا چینج کر دیا ہے یہ بالکل اسی کی طرح کا ہے اسی پیٹرن میں ہے اسی اسٹائل کے اندر ہے لیکن ایکس کی جگہ وائی آ گیا ہے تو ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے curly n by curly x minus curly m by curly y divide by m معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا ہوگا آپ کے پاس it will be a function of y only اگر یہ کنڈیشن سیٹسفائی کرتی ہے اور یہ کسی طریقے سے آپ کو معلوم ہو جاتی ہے تو پھر انٹیگریٹنگ فیکٹر بڑا آسان سا ہوگا کیا ہوگا وہی ایک جو ایکسپریشن ابھی تھوڑی سی دیر کے پہلے ہم نے دیکھا تھا دیکھتے ہیں کیا آتا ہے وہ فنکشن آ گیا آپ کے پاس u is exponential of integral curly m by curly x minus curly m by curly y divide by m in یہاں پر کیا ہے ڈی وائی ہے وہاں پر ہم نے ڈی ایکس دیکھا تھا تو یہ آپ کے پاس سیکنڈ کیس میں سیکنڈ کنڈیشن میں یہ چیز آ جائے گی اس کو ملٹیپلائی کریں دوبارہ اس اکویشن کے ساتھ تو آپ کے پاس وہ اکویشن جو ہے ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن بن جائے گی اس کو سالو کر لیں یہ ہم نے دو مختلف کیسز کیے اب آپ دیکھیں کہ آپ کا پہلا جو اہم کام ہے وہ ڈفرینشیل اکویشن کی انسپیکشن ہے سب سے جو اہم کام ہے ڈفرینشیل اکویشن کوئی سی بھی ہو کسی طرح کی بھی ہو آپ نے اس کو چوز کرنا ہے آپ نے ہیرے کو الگ کرنا ہے پتھر کو الگ کرنا ہے کاربن کو الگ کرنا ہے کوئلے کو الگ کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ یہ ان چیزوں کو الگ الگ کر لیں گے تو پھر آپ ان کا حل نکال سکتے ہیں ہیرے کا کیا حل ہے بہت اچھا ہے کسی کو گفٹ دیں گے بہت خوش ہوگا پتھر ہے کسی کو ماریں گے تو شاید ناراض ہوگا آگے چلتے ہیں کیس تھری دیکھتے ہیں کیس تھری کیا ہے اس کو پڑھ لیں غور سے یہ جو کیسز ہیں ان کیسز کو آپ کو یاد کرنا ہوگا کہ کون سی کنڈیشن میں کون سا کیس اپلائی ہوتا ہے اور کون سا انٹیگریٹنگ فیکٹر آئے گا let's read it care if the given equation is homogeneous homogeneous differential equation تو ہے لیکن کنڈیشن کیا ہے x m plus y n is not equal to zero یہ خیال گا یہ کنڈیشن دی ہوئی ہے اگر یہ کنڈیشن آپ کو مل جائے بڑی آسان سی ہے سمپل سی ہے اسٹریٹ فارورڈ نظر آ جائے گی تو اس کیس کے اندر آپ کے پاس انٹیگریٹنگ فیکٹر کیا جائے گا u is equal to one over x m plus y n ٹھیک ہے یہ لکھا ہوا ہے غور سے دیکھیں یہ آپ کے پاس آ گیا u is equal to one over x m plus one over y n once again شاید غلط کہا to one over x m plus y n once again u is equal to one over x m plus y n یہ بار بار اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو اپلائی کرنا ہوگا کیلکولیٹ کرنا ہوگا the next case case number four کیا ہے جی کیس نمبر فور پڑھیں اس کو یہ بھی اسی طرح کا ہے ہے analogous if the given equation is of the form y function x y یہ function of x and y نہیں ہے یہ y into function of x y plus x into g x y f اور جی فنکشن ہے ایکس وائی پروڈکٹ کے یعنی فنکشن آف ایکس وائی نہیں ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں لیکن یہ فنکشن ہے f of x into y تو دوبارہ سے کہتے ہیں if we have given this differential equation of the form y function of x y d x plus x g x y d y is equal to zero اور جو کنڈیشن یہاں پر ہے x into m minus y into n is not equal to zero یہ زیرو نہیں ہے تو آپ کے پاس انٹیگریٹنگ فیکٹر کیا ہو جائے گا one over x m minus y n پہلے والے تھرڈ کیس کے اندر تھا ون اوور کیا تھا x m plus y n am I right am I wrong اس کیس کے اندر کیا ہے ہمارے پاس u is equal to one over x m minus y n جناب یہ چار کیسز تھے یہ چار کیسز دیکھنے ہیں ہم نے اب جو ہم ایگزامپلس کریں گے اس کے اندر ان چاروں کیسز کو ڈسکس کریں گے اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے and this how we will solve differential equation یہ جو ہم نے ابھی چار کیسز کیے تھے چار کیسز اسٹڈی کیے ہم نے اس کے اندر بیسک پرپز یہ تھا کہ ہمارے پاس کچھ طریقہ کار موجود ہو جائیں جس سے ہم اپنے انٹیگریٹنگ فیکٹر مختلف کنڈیشن میں معلوم کر سکیں جب انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم ہو جائے تو پرپز ہمارا آسان ہو جاتا ہے یعنی ڈفرینشیل اکویشن جو سالو کرنے کا طریقہ کار ہم نے لاسٹ لیکچر میں سیکھے تھے لاسٹ لیسن میں سیکھے تھے اس کو ہم اپلائی کر سکیں کیا کرتے ہیں اس کے بعد ناؤ وی پروسیڈ فردر یہ دیکھیں کے اندر میں نے یہ لکھا ہے کہ جیسی انٹیگریٹنگ فیکٹر آپ کو مل جائے آپ اس کو اپنی ڈفرینشیل اکویشن کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں اور وہی طریقے کار اپلائی کریں جو ایک ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن کو سالو کرنے کے لیے آپ نے پہلے استعمال کیے تھے ٹھیک ہے جی اب ہم آپ کو ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کے طور سے کہتے ہیں کہ آپ چیک کریں کوشش کریں کہ یہ جو نئی کوشچن جو ملٹیپلائی کرنے کے بعد حاصل ہوئی ہے کیا یہ ایگزیکٹ ہے یا نہیں ہے وہی partial derivative of m with respect to y اور partial derivative of n respect to x معلوم کریں اور دیکھ لیں کہ دونوں برابر ہیں اور آپ دیکھ لیں گے کہ وہ دونوں برابر ہیں اس لیے ایگزیکٹ ہے آگے پروسیڈ کریں سالو کریں یہ جو کچھ ابھی ہم نے تقریر کی ہے جو کچھ ہم نے ابھی پڑھا ہے اس کو دوبارہ سے سمری کے فارم میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں قبل اس کے کہ ہم آگے ایگزامپل سالو کریں سمری میں نمبر ون اسٹیپ ون کیا ہے right the equation in standard form standard form کیا تھی آپ کے پاس m x y d x plus n x y d y is equal to zero آپ چیک کریں کے اندر کہ curly m by curly y is equal to curly n by curly x کیا یہ ہولڈ کرتی ہے کنڈیشن سیٹسفائی ہوتی ہے اگر یہ کنڈیشن سیٹسفائی ہوتی ہے تو آپ آگے چلیں اگر یہ سیٹسفائی نہیں ہوتی ہے تو we go to step number three is not exact تو ہم یہ چیک کریں گے کیا چیز چیک کریں گے curly m by curly y minus curly curly by by x divide n اس کو ہم ایویلویٹ کریں گے اینڈ دین نیکسٹ اسٹیپ میں اگر یہ جو جو فنکشن ہم نے ایکسپریشن اوپر کیلکولیٹ کیا ہے اگر یہ expression function of x only تو ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس انٹیگریٹنگ فیکٹر کیا ہوگا exponential of integral curly m by curly y minus curly m by curly x and d x یعنی جو ابھی آپ نے اوپر کیلکولیٹ کیا تھا اس کو انٹیگریٹ کریں گے وتھ رسپیکٹ ٹو ایکس اور اس کی ایکسپوٹینشل ای e کی پاور میں لے کے جائیں گے تو آپ کے پاس یو آ جائے گا نہیں تو پھر کیا کریں گے آگے چلیں گے otherwise we will evaluate curly n by curly x minus curly by کرلی وائی ڈیوائڈ بائی ایم یہ دوسرا ہم ایکسپریشن کیلکولیٹ کریں گے ٹھیک ہے نا یہ اگر وہ چیز سیٹسفائی نہیں ہوتی ہے نیکسٹ اس کے اندر کیا جائے گا ہمارے پاس پہلے کیس کے اندر u is a function of x تھا نا u will be a function of y curly m by curly x minus curly m by curly y divide by m اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے رسپیکٹ ٹو وائی ٹھیک ہے جی جب آپ انٹیگریٹ کر لیں گے اس کو رسپیکٹ ٹو وائی تو آپ کے پاس u a function of y ایک انٹیگریٹنگ فیکٹر آ جائے گا نیکسٹ اسٹیپ کے اندر اگر یہ پاسبل نہ ہو in the absence of these two possibilities better use some other techniques اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو کوئی اور چیز ہم کیلکولیٹ کریں گے کوئی اور طریقے سے ہم اپلائی کریں گے اور وہ طریقہ کار کیا ہے ہم آگے چلتے ہیں اسٹیپ فور کے اندر پہنچتے ہیں اسٹیپ فور کیا ہے ہمارے پاس یہ test whether the equation is homogeneous and x m plus y n is not equal to zero یہ دو کنڈیشن ہے کہ ہوموجینس اکویشن ہونی چاہیے اور x m plus y n should not be equal to zero اس کیس کے اندر آپ کے پاس انٹیگریٹنگ فیکٹر کیا آتا ہے u is equal to one over x m plus y n ٹھیک ہے this is over step four next step five see whether the equation is of the form y f x y d x plus x g x y d y is equal to zero اور سیکنڈ کنڈیشن یہ ہے کہ x m minus y n is not equal to zero third case کے اندر step step five sorry four کے اندر آپ کے پاس x m plus y n دیکھتے تھے یہاں پہ x m minus y n is not equal to zero تو اس کیس میں انٹیگریٹنگ فیکٹر کیا جاتا ہے ون اوور پہ x m minus y n یہ تو وہی چیز ہے نا جو آپ نے ابھی کیلکولیٹ کی تھی یہ کنڈیشن جناب ہم نے دیکھی یہ اسٹیپس ہم نے فالو کرنے ہیں اور آگے پروسیڈ کرنا ہے پروسیڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے اور اس ایگزامپل کو ہم سالو کریں گے ان ایگزامپلس کو لینے سے پہلے میں دو ایک وارننگ تمبی آپ کو کرتا چلوں کہ دیکھیں یہ میکینیکل میتھمیٹکس ہے جس کے اندر اسٹیپس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں بار بار ہم اسٹیپس بتاتے جا رہے ہیں یہی چیزیں آپ کو اگر آپ نے کمپیوٹر سائنس پڑھنی ہے تو اس کے اندر بہت زیادہ استعمال چیزیں ہوں گی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں فالو کرنا ہے چاہے آپ کمپیوٹر انجینئرنگ کر رہے ہوں گے آپ ٹیلی کام انجینئرنگ کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے ان سب کے لیے یہ ایک اہم چیز ہے کہ آپ پروسیجرس کیسے فالو کرتے ہیں these are the essential elements essential factors which you have to follow یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کوئی اس قسم کی چیزیں کریں گے ایک اسٹیپ چھوڑ دیں گے تو آپ سالو نہیں کر سکیں گے یہ جو ہم نے ابھی آپ کو اوپر اسٹیپس بتائے یہ سارے کے سارے انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کرنے کے انٹیگریٹنگ فیکٹر آ جائے تو آپ ڈفرینشیل اکویشن کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کریں جو بھی آپ کے پاس دی ہوئی ہے اور پھر وہی پروسیس فالو کریں اور الٹیمیٹلی اگر آپ کے پاس کوئی انیشیل ویلو پرابلم آتا ہے تو آپ اس کنڈیشنس لگائیں وہ کنڈیشنس آپ کو دی ہوئی ہوں گی اور اس کو سالو کر لیں ٹھیک ہے اس کیس کے اندر جب انیشیل ویلو پرابلم آئے گا تو آپ کے پاس ایک پرٹیکولر سولوشن ہوگا otherwise you will get general solutions تو اس ایگزامپل کو سالو کرتے ہیں کیا ہے جی ایگزامپلس آپ کے پاس d y by d x is equal to minus three x y plus y square over x square plus x y ٹھیک ہے آپ دل میں سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو ہوموجینس فارم ہے اس کو ہم سالو کر لیں گے بڑی آسانی کے ساتھ is equal to v x substitute کر دیں گے اور d y by d x equal to v plus x d x substitute کر دیں گے ہے نا کر کے دیکھیں جواب آ جائے گا انشاءاللہ لیکن اس کو ہم اس طریقے سے بھی ٹرائی کرتے ہیں دونوں چیک کریں گے کہ جواب کیا آتا ہے میں اس کو اس فارم میں لکھ سکتا ہوں کیا کیا ہے جو آپ کے پاس ڈینامینیٹر تھا اس کو ملٹیپلائی کیا کراس ملٹیپلائی کیا ساری اکویشن سارے ایکسپریشن کو ہم نے left left hand hand side پہ لے گئے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس زیرو ہے تو three x y plus y square d x plus x square plus x y d y is equal to zero یہ آپ کے پاس ایم کیا آ گیا three x y plus y square آ گیا اور این آ گیا آپ کے پاس x square plus x y ٹھیک ہے اب اس میں کیا کریں گے اس کو چیک کریں گے کیا چیک کریں گے چیک یہ کیا ہم نے کہ ایم کا differential with respect to y نکالا اور این کا ڈفرینشیل ود رسپیکٹ نکالا دیکھیں جناب کیا آتا ہے ایم کا differential with respect to y جب نکالا تو ہمارے پاس three x plus two y آ گیا نیکسٹ اسٹیج میں ایم کا differential with respect to x نکالا تو ٹو ایکس پلس وائی آیا اس سے کیا ثابت ہوا اس سے ثابت یہ ہوا کہ curly m by curly y is not equal to curly by curly x تو جناب یہ جو اکویشن اوپر دی ہوئی تھی ہوموجینس تو نظر آ رہی تھی اتنی دیر میں تو آپ نے سولوشن میں نکال لیا ہوگا لیکن یہاں آنے کے بعد یہ پتہ چل گیا یہ تو ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن نہیں ہے جب ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو اس کا انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کریں گے انٹیگریٹنگ فیکٹر وہی چار طریقے کار ہیں ان چاروں کو ہم دیکھیں گے ان میں سے کوئی اپلائی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ان چار کنڈیشن سے کوئی کنڈیشن سیٹسفائی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے let's see the next step ہاں جی نیکسٹ اسٹیپ میں کیا ہے آپ کے پاس ہم نے انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کرنے کے لیے چیک کیا curly m by curly y minus curly n by curly x divide by n اس ایکسپریشن کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں ایم آپ کے پاس دیا ہوا ہے این آپ کے پاس دیا ہوا ہے تو دیکھیں آپ کے پاس کیلکولیٹ کرنے کے پاس کیلکولیٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس جو جواب آئے گا وہ ون بائی ایکس آئے گا ایک سیکنڈ کے لیے میں پوز دے رہا ہوں دو سیکنڈ کے لیے دیکھیں کیلکولیٹ کر لیں اتنا آسان ہے بڑا سمپل سا ہے این آپ کے پاس دیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا this is the answer one over x جب ون اوور ایکس آتا ہے تو پھر کیا ہے یہ ہمارے پاس انٹیگریٹنگ فیکٹر کیا آئے گا u x is a function of x now e to the power آپ کے پاس کیا ہے انٹیگرل آف یہ جو یو آپ نے ابھی ایکسپریشن کیلکولیٹ کیا ہے ٹھیک ہے کیا ایکسپریشن کیلکولیٹ کیا ون اوور ایکس تو u x is equal to e to the power integral of over over x x x x d d کا انٹیگرل آپ کو پتا ہے لاگ ایکس ہوتا ہے لاگ نیچرل ایکس ہوتا ہے ٹھیک ہے جی e to the power log natural x x کیا ہوتا ہے ہوتا ہے تو آپ کے پاس انٹیگریٹنگ فیکٹر اس سوال کے لیے بڑا آسان سا ایکس آ گیا ٹھیک ہے وی پروسیڈ فردر کیا کریں گے اس کے اندر پھر ذرا سا اپنے ذہن پہ زور دیں ہم کیا کر رہے ہیں انٹیگریٹنگ فیکٹر ٹیکنیکس کر رہے ہیں انٹیگریٹنگ فیکٹر جب معلوم کر لیا تو ہم کیا کریں گے جو ہمارے پاس اکویشن ہوتی ہے M x y d x plus N x y d y اس کو اس سے ملٹیپلائی کریں گے اور اس کو کنورٹ کرنے کی کوشش کریں گے ایگزیکٹ ڈیفریشیل کے اندر یا انٹیگریبل فارم کے اندر نیکسٹ اسٹیپ میں یہی ہے ایکس سے ملٹیپلائی کریں گے اور انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کریں گے اب نیکسٹ سلائڈ میں ہم دیکھتے ہیں ہم نے ایکس سے ملٹیپلائی کیا ہمارے پاس نئی کوشچن بن گئی three x square y plus x y square d x plus x cube plus x square y d y is equal to zero اس اکویشن میں کیا کیا سمپلی ہم نے ایکس سے ملٹیپلائی کیا ہے اب آپ اس کو چیک کر لیں یہ آپ کے پاس ایکزیکٹ ڈیفرنشیل اکویشن بن گئی ہے ٹھیک ہے چیک کر لیجیے گا پہلے جو آپ کے پاس ایم نیا ماڈیفائڈ بنا ہے اس کو ود رسپیکٹ ٹو وائی کریں گے تو آپ کے پاس کیا جائے گا three x square plus two x y اسی طریقے سے آپ کے پاس ماڈیفائڈ جو این ہے اس کو ڈیفرینشیٹ کریں ود رسپیکٹ ٹو ایکس تو کیا جائے گا آپ کے پاس three x square plus two x y آپ کے پاس کیا آیا کیا یہ برابر آیا یعنی partial derivative of M with respect to y اور partial derivative of N with respect to x اس ماڈیفائڈ ڈیفرنشیل اکویشن کا برابر آیا یا نہیں آیا اگر نہیں آیا تو دیکھیں میرے پاس کیا آتا ہے یا اگر آ گیا تو ویریفائی کر لیں کہ آپ کا جواب صحیح آیا لیٹس پروسیڈ فارملی اور اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں سلائڈس کے اوپر تاکہ پتہ چل جائے آپ بھی اپنی کاپی پینسل سنبھال لیں اور اس میں لکھنا شروع کر دیں کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیں یا اگر کر لیا تو چیک کرنا شروع کر دیں اب دیکھتے ہیں اس سلائڈس کے اوپر جو کچھ میں نے آپ کو بتایا اسٹیپ بائی اسٹیپ کے اندر لیٹ سی اب یہ جو ہم آپ کے سامنے سلائڈس پیش کر رہے ہیں اس کے اندر سارا پروسیجر ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے بتایا کہ کیسے پروسیڈ کیا ہے اور اگر آپ نے اسی طریقے سے پروسیڈ کیا ہے تو then you should verify that one first one is کہ آپ نے کیا کیا تھا کہ partial derivative of M with respect to y معلوم کیا تھا that was equal to three x square plus two x y اور یہی چیز ہے partial derivative of N with respect to x ٹھیک ہے نا تو یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس جب برابر ہو گئی تو اکویشن جو ہے اوریجنل اکویشن یا ماڈیفائڈ ڈیفرنشیل اکویشن سے کہنا چاہیے مجھے modified differential equation is an exact differential equation اس کو اب آگے ہم سالو کریں گے اس کو کیسے پروسیڈ کرتے ہیں let's try to do it now M کو ہم اکویٹ کرتے ہیں کرلی ایف بائی کرلی ایکس کے برابر curly f by curly x equal to three x square y plus x y square اور curly f by curly y is equal to x cube plus x square y اب آپ کی اپنی خواہش ہے کہ اوپر جو اکویشن دی ہے اس کو آپ انٹیگریٹ کر دیں وسپیکٹ ٹو ایکس یا نیچے جو دی ہوئی ہے اس کو ٹو وائی انٹیگریٹ کر دیں اور کانسٹنٹ آف انٹیگریشن لگائیں جو کہ ڈیپینڈنٹ ہو دیٹ ویری ویریبل اس کو سالو کریں کمپیئر کریں جاب نکالیں کیسے now f x y is equal to x cube y plus x square by two y square plus theta y یعنی ہم نے پہلی اکویشن کو انٹیگریٹ کر دیا ریسپیکٹ ٹو ایکس تو یہ ہمارے پاس یہ جواب آیا اس کو کیا کریں گے اب اس کو ہم ڈیفرینشیٹ کریں گے ود رسپیکٹ ٹو وائی تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا تھری ہمارے پاس آ جائے گا ایکس کیوب پلس ٹھیک ہے نیکسٹ اسٹیپ دیکھتے ہیں curly by equal to x cube plus y plus y اور ہمارے پاس اس کو ہم نے اکویٹ کیا ہے کیا تھا x cube plus x square y تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ theta dash is equal to zero theta dash is equal to zero we've to find the value of theta theta کی ویلو کیسے معلوم کریں گے اس کو سمپل سا انٹیگریٹ کر لیں انٹیگریٹ کرنے کے بعد تھیٹا کیا آئے گا آپ کے پاس ایک کانسٹنٹ سی آئے گا جب کانسٹنٹ سی آئے گا تو ویلو پٹ کر دیں آپ کے پاس جواب آ گیا جواب کیا آیا یہ دیکھتے جواب ہمارے پاس آ گیا f x y is equal to x cube y plus x square by two y square is equal to c ٹھیک ہے یعنی ٹھیک ہے دیکھیں یہی آیا x cube y plus x square by two y square is equal to c last time بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہم ابھی آپ کو ایکسپلین کریں گے کہ یہ سی کیوں لکھتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ اوریجنل اکویشن سے جواب یہاں تک کیسے پہنچ جاتا ہے یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ نے ایف آئی کیلکولیٹ کر لیا لیکن ایف ایکس وائی کو از اکول ٹو سی کیوں رکھتے ہیں دیٹ وی ول ایکسپلین یہ ہمارے اوپر ایک ابھی آبلیگیشن ہے اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ دوسری ایگزامپلس کس طرح کی ہیں اس کو آگے چلنے سے پہلے ایک اور سلائیڈ ہے وہ آپ کو بتاتے چلے کہ یہ اکویشن جو ہے اس کا ہم نے ایک انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کیا تھا وہ ہمارے پاس کیا تھا that was equal to x ٹھیک ہے نا this equation also has another integrating factor which is given by 1 over x y into 2 x plus y that is 1 over x y into 2 x plus y یہ جو چیز ہے یہ بھی آپ کے پاس ایک انٹیگریٹنگ فیکٹر ہے اوریجنل ڈیفرنشیل اکویشن کو اس سے ملٹیپلائی کریں اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جواب وہی آئے گا اس کو ملٹیپلائی کیا میں نے ملٹیپلائی کرنے کے بعد یہ اکویشن کو لکھا لمبی سی اکویشن نظر آ رہی ہے لیکن کچھ بھی نہیں کیا one over x y into plus y سے ملٹیپلائی کیا اور اس کو آپ سالو کریں دیکھیں جواب وہی آئے گا اس کے اندر ایم دیکھ لیں این دیکھ لیں پھر اس کو ایم کو with respect to y differentiate N کو ود رسپیکٹ ٹو ایکس کریں دونوں دیکھیں گے آپ کے پاس برابر آئے گی and you can proceed further نا this is time high time to proceed to the another example جی ایگزامپل ٹو ہمارے پاس نظر آئی ہے ایگزامپل ٹو کیا چیز ہے x square minus two x plus two y square d x plus two x یہ ایک ڈیفرنشیل اکویشن ہے جس کو ہم نے سالو کرنا ہے سالو کرنے کے لیے دیکھیں پہلے ایم کیا چیز ہے اس کے اندر این کیا چیز ہے ایم کو ڈیفرینشیٹ کریں رسپیکٹ ٹو وائی این کو ڈیفرینشیٹ کریں رسپیکٹ ٹو ایکس کیا دونوں برابر آتے ہیں نہیں آتے جی نیکسٹ اسٹیپ میں دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہم نے سولوشن نکالا سولوشن کیسے نکالا اس کے اوپر دیکھا کہ ہمارے پاس یہ جو ڈفرینشیل اکویشن ایگزیکٹ نہیں ہے یہ میں نے تو کیلکولیٹ کر لیا آپ بھی کیلکولیٹ کر لیجیے گا کسی بھی ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن کو سالو کرنے سے پہلے وہ کنڈیشن ضرور لگانے کی کوشش کر لیں کون سی والی curly M by curly y should be equal to curly N by curly x یہاں پر ایک دو نوٹیشن استعمال کی گئی ہیں جس سے آپ کافی فیملیئر ہوں گے یہ مثال کے طور سے ایم اس کے نیچے سبسکرپٹ میں لکھا ہے وائی اس کا مطلب ہوتا ہے ایم کا respect respect y partial derivative کر لی ایم بائی کر لی وائی این ایکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کر لی ایکس ٹھیک ہے تو یہ اگر ویلوز آپ کیلکولیٹ کریں تو آپ کے پاس کیا جواب آئے گا دیکھتے ہیں کیا جواب آتا ہے M y minus N x over and کیا جواب آیا میں نے کیلکولیٹ کیا four y minus two y over two x y is equal to one by x اس کے اندر بھی اتفاق سے جواب جو آیا وہ ون بائی ایکس پہلے کیس میں ایکس آیا تھا پہلے اگزامپل کے اندر یہاں ون بائی ایکس آیا سادہ سا لگتا ہے یہ ہمارے پاس کیا چیز آئی ہے یہ ایک انٹیگریٹنگ فیکٹر آیا اب اس میں کیا کیا ہم نے ہمارے پاس m is equal to x square minus two x plus two y square ہے اور n is equal to two x y now further curly M by curly y is equal to four y curly N by curly x equal to two y تو کیا چیز ہے یہ ہمارے پاس اکویشن جو ہے وہ ایگزیکٹ نہیں ہے کون سی والی اوریجنل اکویشن آگے چلیں جی curly by curly y is not equal to curly N by curly x we proceed further ہم نے جو کیلکولیٹ کیا تھا u is equal to exponential of integral d x ٹھیک ہے جی ون ڈی ایکس یہ ہم نے جو سمری آپ کو بتائی تھی کئی اسٹیپس بتائے تھے اس کے اندر ایکسپریشن بتایا ہم نے وہ ایکسپریشن جو ہمارے پاس ون بائی ایکس آیا تھا اس کو انٹیگریٹ کیا ای e کی پاور میں لے کے گئے ہمارے پاس یو آ گیا تو یو کیا آ گیا ہمارے پاس ایکس آ گیا integral of one by x d x is x e to the power لاگلین once again what's it we are calculating دیٹنگ فیکٹر آف دس اکویشن تو ہم نے کیا کیا اس کو یو از اکلسل of integral one by x power لاگلس پر آپ کے پاس انٹیگریٹنگ فیکٹر اس کےس میں بھی آ گیا نا وی پروسیڈ فردر اس کو ایکس سے ملٹیپلائی کیا اس اکویشن کو اس کے اندر ماڈیفائڈ ایم آ گیا اور ماڈیفائڈ این آ گیا ٹھیک ہے جی آگے چل رہے ہیں اس کے بعد وہی دو تین اسٹیپ کیجیے گا جو ہم اور پہلے کرتے آئے ہیں یہاں پر بھی ہم نے کنڈیشن وہی لگانی ہے وہی اسٹیپ فالو کرنے ہیں وہی پروسیجر فالو کرنا ہے تو ہمارے پاس جواب آتا ہے x four by four minus two x cube by three plus x square y square to c not c not کیوں لکھا ہے یہ آپ کو ابھی پتا چل جاتا ہے 3x4 x four minus eight x cube plus twelve x square y square to c یہ کہاں سے آ گیا اس کے اندر تھوڑی سی الجبرائک مینکولیشن کی ہے اور ہم نے کچھ کامن نکالا ہے کچھ ملٹیپلائی کیا ہے کچھ ڈیوائڈ کیا ہے اور اس سی ناٹ کو ریپلیس کیا ہے اس کے بعد سی کے ساتھ کیوں جناب یہ جواب آیا یا نہیں آیا کیوں جناب آپ کا جواب یہی آیا اگر نہیں آیا تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا چیک کر لیجیے گا اور اگر یہی آیا تو بھی مجھے بتائیے گا کہ ہاں جواب یہی آیا تاکہ کچھ سیٹسفیکشن ہو کے جی سوال صحیح ہو رہے ہیں میتھمیٹکس کی خوبصورتی یہی ہے کہ کسی طریقے سے کریں کسی اسٹیپ سے کریں کہیں پہ بھی کریں اس کا الٹیمیٹ آنسر ایک ہی آنا چاہیے ٹھیک ہے نا یہی ایک خوبصورتی ہے میتھمیٹکس کی لیکن جو ہم یہ کام کر رہے ہیں اب میں تو آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں بول رہا ہوں ٹرانسپیرنسی سلائڈس تیار ہیں لیکن جو میتھمیٹکس کا مزہ آتا ہے نا ہاتھ سے کرنے کا اس کا کچھ مزہ ہی کچھ اور ہے جس طریقے سے ہاتھ کے کاریگر ہوتے ہیں جس وقت وہ کارپینٹری کا کام کرتے ہیں ایک شاہکار بناتے ہیں تو ان کو بڑی طبیعت خوش ہوتی ہے اسی طریقے سے میتھمیٹکس کا اسٹوڈینٹس میتھمیٹکس کا جب طالب علم خود ہاتھ سے سوال کر رہا ہوتا ہے اور اس کا جو جواب آتا ہے اس کی کوئی اس کا کوئی نیم بدل نہیں ہے وہ جو خوشی ہوتی ہے نا وہ اٹرنل خوشی ہوتی ہے بڑا مزہ آتا ہے آپ بھی اس کو سوال کو جب سالو کریں گے اور بہت ساری ایکسرسائز کریں گے میں آپ کو کنوینس نہیں کر رہا ہوں کہ آپ بہت ساری کریں گے اسائنمنٹ دیں گے ضرور وہ تو کرنی ہے لیکن اس کے علاوہ جب کریں گے تو اس کا زیادہ ہی مزہ آتا ہے دیکھیں کرکٹ کھیل رہے ہیں نا آپ کھیلتے ہیں کرکٹ پہلے تو تلے لگاتے ہیں مزہ نہیں آتا بال کا لیکن جب کھیلنا شروع کرتے ہیں اور آپ کے بیٹ پہ بال آنی شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد ہی کچھ اور ہوتی ہے اسی طریقے سے میری آپ کو ایڈوائز ہے کہ ڈفرینشیل اکویشن جب تک پڑھیں اس کو کریں کاپی پینسل ہاتھ میں ضرور رکھیں گو کہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ بڑے ایکسپرٹ ہو گئے کمپیوٹر کے اوپر بھی سوال سالو کر سکتے ہیں اکویشن ایڈیٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں دوسرے سافٹ ویئر بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن آج بھی جو پینسل سے سالو کرنے کا مزہ ہے شاید اتنا نہ آئے لیکن ہو سکتا ہے آپ لوگ تو نئے زمانے کے لوگ ہیں کہ کمپیوٹر میں بیٹھ کے زیادہ مزہ آتا ہے چیٹ کا تو اپنا ہی مزہ ہے نا ہم لوگ تو بات کر کے خوش ہوتے ہیں آپ لوگ شاید چیٹ کر کے خوش ہوتے ہوں گے لیکن having said all these things اس کو کرتے رہیں دوسری ایگزامپلس کرتے ہیں اور ٹرائی کرتے ہیں کہ آ, یہ جو ہم نے طریقہ کار بتایا ہے یہ صحیح ہے آگے چل رہا ہے آگے پروسیڈ ہو رہا ہے let's take the example number two یہ ایگزامپل ٹو تو نہیں یہ تو تھری آ گئی دو تو ہم نے پہلے کر لی ہے ہاں تھری آ گئی ہے یہ کوشچن بڑی سادہ سی ہے ڈی ایکس پلس ایکس اور y minus sine y d x equal to zero اس کے اندر ایم تو ون ہے بڑا سادہ سا ہے ایم کو ڈیفرینشیٹ کریں گے with respect to y zero آ جائے گا این آپ کے پاس کیا آ گیا x over y minus sine y x over y minus sine y اس کو آپ ڈیفرینشیٹ کریں گے ود ریسپیکٹ ٹو ایکس تو کچھ اور جواب آئے گا اس سے یہ ثابت ہوگا کہ curly M by curly y is not equal to curly N by curly x دیکھتے ہیں یہ اسٹیپس دیکھیں ایم کی ویلو ون آ گئی اور این کی ویلو آپ کے پاس ایکس اور وائی سائن وائی ایکس اور وائی مائنس سائن وائی ٹھیک ہے نا یہ آپ کے پاس ایم اور این کی ویلو آئی اس کو ڈیفرینشیٹ کریں آپ کے پاس curly M by curly y zero تھا یہی میں نے بتایا تھا and curly N by curly x equal to one over y یہ آ گیا دونوں برابر نہیں ہے اس لیے ہمارے پاس یہ کنڈیشن جو تھی سیٹسفائی نہیں ہو رہی آگے چلیں جناب آگے چلتے ہیں ہم کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس صورت کے اندر N x minus M y divide by M N x minus M y divide by M اس کو کیلکولیٹ کریں is equal to one over y minus zero over one one over y یہ ایکسپریشن تھا جو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں اس لیے تاکہ انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کر لیں اس کو یو ہمارے پاس کیا جائے گا دیکھیں جی u is equal to e to the power integrate d y by y پھر ڈی وائی بائی وائی کیا ہوتا ہے لاگ نیچرل آف وائی اس کا ایکسپینشل لیں آپ تو آپ کے پاس وائی آ جائے گا تو یو وائی انٹیگریٹنگ فیکٹر اس کیس کے اندر ہمارے پاس سمپل سا وائی آ گیا آگے چلیں سولوشن لکھیں سولوشن کیا ہوگا ہمارے پاس پہلے ڈیفرنشیل اکویشن لکھیں y d x plus x minus y sine y d y is equal to zero اب ہمارے پاس ایک ماڈیفائڈ ڈیفرنشیل اکویشن ہو گئی جس میں ایم آپ کے پاس وائی ہو گیا اور این آ گیا x minus y sine y اسی اسٹیپ کو آگے لے کے چل رہے ہیں ہمارے پاس اس کو ہم نے کیا کیا ری ارینج کر دیا کچھ ٹرمس کو ادھر رکھا کچھ کو ادھر لے کے گئے y d x plus x d y minus y sine d y sine y d y is to zero پھر پڑھ لیں دوبارہ سے y dx plus y minus y sine y d y is equal to zero اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کو ری ارینج کرنا ہے ان ٹرمس کو جو بھی ہمارے پاس ٹرمس آ گئی ان کو ری ارینج کرنا ہے اور اکویشن کو ایسے کرنا ہے تاکہ وہ انٹیگریبل ہو جائے اور آسانی سے آپ انٹیگریٹ کر لیں اور آپ اس کا جواب لکھ سکیں یہ جو انٹیگریٹنگ فیکٹر کی خوبی یہی ہے کہ آپ ایک اکویشن کو انٹیگریبل بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے that's why it is called integrating factor اس کو تھوڑا سا اور بھی ڈسکس اور کریں گے ابھی جو آگے تو ایک لیکچر آئیں گے اس میں بھی استعمال ہوگا اور اس کی اپلیکیشن پتہ چلیں گی اور اس کی سگنیفیکینس بھی تھوڑی سی پتہ چلے گی اس کو آگے چلتے ہیں اس کو آگے سالو کرتے ہیں ختم کرتے ہیں تاکہ ایک ایگزامپل اور کر سکیں جلدی سے جی جناب ہمارے پاس اکویشن آ گئی differential of x y minus y sine y d y اب یہ آسانی سے اس کو انٹیگریٹ کر لیں گے اور اس کا ہم جواب ہاں لکھ سکتے ہیں کیا جواب آئے گا دیکھیں کیا جواب یہی آیا x y plus y cos y minus sine y is equal to c یہ جناب اس کا سولوشن آ گیا یہ اس کا جواب آ گیا اس ڈیفرنشیل اکویشن کو ہم نے انٹیگریٹنگ فیکٹر سے سالو کر لیا and that's what it was required ٹھیک ہے آگے چلیں جلدی سے ایک اور ایگزامپل کر لیں تاکہ آپ کی تشنگی نہ رہے یہ جو ہم نے ایگزامپلس کی ہیں اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ڈفرینشیل اکویشنس کافی آسان سی ہیں لیکن میں نے جیسے کئی دفعہ کہا ہے کہ میکینیکل چیزیں جب دوسرا آدمی کوئی کر رہا ہوتا ہے تو بڑے آسان سی لگتی ہیں لیکن جب آپ کو خود کرنے پڑے تو تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہیں تو ایک اور ایگزامپل کرتے ہیں تاکہ تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے اور آپ کو کانفیڈینس اور ڈیولپ ہو جائے ایکسرسائز آپ نے اس کے بعد کرنی ہے جب لیکچر ختم ہو جائے گا تو لیٹس ٹیک اندر ایگزامپل ہاں جی نیکسٹ ایگزامپل نمبر فور کیا ہے ہمارے پاس ایگزامپل فور آئی جناب x square y minus two x y square d x minus x x q minus three square y y d یہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس وہی ایک standard form of differential equation ہے کس فارم میں ہے M d x plus N d y to zero جس کے اندر ہم کمپیئر کر کے ویلو معلوم کرتے ہیں ایم کی ویلو ہمارے پاس آ گئی x square y minus two x y square N کی ویلو آ گئی x q minus three x square y ٹھیک ہے جی آگے چلیں آگے کیلکولیٹ کریں ہم x M plus y N کیا ہے ہمارے پاس ایم کی ویلو سبسٹیچیوٹ کریں این کی ویلو سبسٹیچیوٹ کریں سمپلیفائی کریں دو تین اسٹیپ اکٹھے کریں آپ کے پاس جواب آ جائے گا x square y square which is not equal to zero یہ کنڈیشن آپ کے پاس آ گئی تو اب اس کے اندر یو کیلکولیٹ کرنا تو آسان ہو گیا انٹیگریٹنگ فیکٹر وہ کیا ہو جائے گا one over x M plus y N دیکھتے ہیں یہی لکھا ہے یہی لکھا جناب u is equal to one over x square y square یہ ہمارا انٹیگریٹنگ فیکٹر آ گیا اس سے ملٹیپلائی کریں گے اکویشن کو بہت سائڈس پہ اور اس کے بعد اس کو ہم انٹیگریٹ کر کے سالو کر لیں گے تو ہمارے پاس کیا گیا one over y minus two over x d x minus x over y square minus three by y d y to zero یہ ہم نے انٹیگریٹنگ فیکٹر کو ملٹیپلائی کیا تھا سمپلیفائی کیا تھا ایک آدھ اسٹیپ اکٹھے کیے ہیں اور اس کو انٹیگریٹ کریں تو دیکھیں جواب کیا آتا ہے آپ کے پاس ایم یہاں پر ہے one over y minus two over x اور این ہے آپ کے پاس minus x over y square plus three over y next step curly M by curly y is equal to one over y square with negative sign which is equal to curly M by curly x اس سے پروو یہ ہوتا ہے اس سے کہ ہماری جو ماڈیفائڈ ڈیفرنشیل اکویشن ہے وہ ایگزیکٹ ہے آگے چلیں جناب اس کو انٹیگریٹ کریں سمپلیفائی کریں دیکھیں جواب یہی آتا ہے ایکس اور y minus two log natural x plus three log natural y is equal to C یہ جو ہمارے پاس جواب آیا اس کو آپ فردر سمپلیفائی کر سکتے ہیں فردر اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں مختلف جواب آئیں گے مختلف فارمس میں آئیں گے جواب ایک ہی ہوگا ایکولنٹ آنسرز آئیں گے آپ کے پاس جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ میتھمیٹکس کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ کوئی سوال لیں اس کا الٹیمیٹلی جواب وہی آتا ہے اکولنٹ جواب آ سکتے ہیں لیکن آگے بھی فردر پروسیسنگ کر سکتے ہیں تو جناب علی آج ہم نے یہ کیا کچھ کیا ہے نان ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن پڑھی اس سے پہلے ہم نے ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشنس پڑھی تھیں اس سے پہلے ہم نے ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن پڑھی تھیں اس سے پہلے ویریبل سیپریبل فارم پڑھا تھا تو لیکن آج کی جو ٹیکنیک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں جناب انٹیگریٹنگ فیکٹر ٹیکنیکس ٹھیک ہے انٹیگریٹنگ فیکٹر ٹیکنیکس اس لیے کہتے ہیں کہ ہم ایک انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کرتے ہیں جس کو ملٹیپلائی کرنے کے بعد جو ہمارے پاس نان ایگزیکٹ ڈیفرنشیل ہوتی ہے وہ ایگزیکٹ میں چینج ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ یاد رہے گا ایکسرسائز جاری رہیں گی اب ہم نے کیا کرنا ہے اگلی دفعہ اس کے بارے میں تھوڑا سا نیکسٹ لیکچر جو ہم کریں گے یا جو ہم ڈسکس کریں گے وہ لینئر ڈیفرنشیل کے بارے میں ہوگا آج جو کچھ پڑھا ہے اس کی فردر ایکسٹینشن ہے فردر اپلیکیشن ہے انٹیگریٹنگ فیکٹری ٹیکنیکس جو آج ہم نے اسٹڈی کی ہے اسی کو آگے لے کے چلیں گے اسی کو آگے اپلائی کریں گے یہ ٹاپک ہوگا ہمارا اگلے لیکچر کا یہ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ میں پھر کوئکلی آپ کو ریوائز uh, کرا دوں کہ آج ہم نے کیا کچھ پڑھا ہے ہم نے سولوشن معلوم کرنے کی کوشش کی ہے نان ایکزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن کی اس کے اندر جو ٹیکنیکس ہم نے استعمال کی اسے ہمیں انٹیگریٹنگ فیکٹر ٹیکنیکس کہتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے کہ ایک ہم ایسا فیکٹر معلوم کرتے ہیں جس کو ملٹیپلائی کرنے کے بعد non exact differential equation is converted a an exact differential equation اس کو ہم نے اپلائی کیا ہے اس کی کچھ ایگزامپلس کی ہیں یہ جو ایگزامپلس کی ہیں اس کی ڈیلی لائف کے اندر بھی اپلیکیشن ہم تین چار لیکچرس کے بعد کریں گے کافی سارا شاید دو یا تین لیکچرس اس پہ فوکس ہے کہ اپلیکیشن آف لینئر لینے کیا ہوتی ہیں لیکن اپلیکیشن اس وقت تک کہ مفید نہیں ہوتی ہیں سود مند نہیں ہوتی ہیں جب تک کہ آپ کے پاس یہ ٹیکنیکس اچھی طریقے سے روانہ ہو سکے تو جناب یہ تو تھا آج کا لیکچر اور اگلی دفعہ کے لیکچر کے بارے میں امید ہے کہ آج کا جو لیکچر ہے آپ نے غور سے سنا ہوگا غور سے سمجھا ہوگا اور آگے اس کو فالو کریں گے شام کو جس وقت آپ فارغ ہو جائیں تو ایک دفعہ اس کو ضرور ذہن میں بھی ریوائز کریں کاپی پینسل پہ بھی ریوائز کریں کمپیوٹر پہ بھی ریوائز کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس میں مہارت حاصل ہو سکے اگلی دفعہ انشاءاللہ اللہ جیسے میں نے بتایا کہ لینئر ڈفرینشیل اکویشن کے ساتھ حاضر ہوں گے اسی کو دوبارہ سے اس ٹیکنیک کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے جب تک کے لیے مجھ کو اجازت دیجیے اللہ حافظ السلام علیکم